صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين گرامی قدر علماء كرام عزيز طلبة قابل احترام سامعین حضرات یہ ایک انتہائی پروقار مجلس ہے جو ایک انتہائی پروقار ادارے میں منعقد ہو رہی ہے جہاں طور نے اللہ کی توفیق سے صحیح بخاری اپنے مشائق سے سبقن سبقن سماع سما کی ہے جو بہت بڑی سعادت ہے جہاں حدثنا اور اخبرانہ کی سدائے گونجیں وہ انتہائی عظیم اور وقار مقام ہوتا ہے وہاں اللہ تعالی کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا ہے اس علاقے کے لوگ اور جو بھی متعلقین ہیں ان کے لیے انتہائی سعادت کے لمحات ہوتے ہیں اور اجر عظیم کا باعث بنتے ہیں یہ عظیم کتاب اس عظیم محدث کی تعریف ہے جس کے بارے میں ان کے ایک معاصر عبداللہ بن حماد العاملی فرمایا کرتے تھے کہ بدت تو انی شعرت فی صدر محمد بن اسن البخاری کہ میری یہ خواہش ہے کہ کاش میں امام بخاری کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ وہ عظمت اور وہ سعادت جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی اس میں میرا بھی حصہ ہوتا وہ عظیم کتاب جس کی تعلیف کے دوران ہزاروں سجدے کیے گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو منہج محدثین پر پرکھتے اور اس کی صحت کا پورے قواعد کے ادراک اور یقین کے بعد وہ قواعد محدثین کیا ہیں سند کا اتصال اور تمام راویوں کا عادل ہونا عدالت سے مراد اسلام ہے عقیدہ ہے تقوی ہے قبائر کا عدم ارتکاب ہے اور سغائر پر عدم عدم اسرار ہے چھوٹے گناہ بار بار نہ کیے جائیں بڑے گناہ بالکل نہ کیے جائیں اور محدثین تو ایک اضافی شرط بھی لگاتے ہیں تقوا میں کہ وہ امور مروت کا بھی خیال رکھے امور مروت سے مراد ایسے امور ہیں جو شرحن ناجائز تو نہیں ہے لیکن وہ کام لوگوں کے سامنے کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا وہ اپنے جو ایک طرف ہے اس کی رفت اس کی حفاظت کرے حتیٰ کہ امور مروت میں بھی اپنی رفت کا خیال رکھے اور اس کا اہتمام کرے یعنی مروت کی مثال یہ ہے جیسے ننگے سر باہر گھومنا شرن کوئی قباحت نہیں ہے لیکن یہ ایک عالم کی شان کے خلاف ہے آپ سبزی خریدنے جائیں اور اپنی جھولی میں بھر کے لے آئیں یہ شرن کوئی حرج نہیں اس میں لیکن لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ ایک حقیب صاحب کو دیکھو ایک عالم کو دیکھو کہ سبزی کیسے لے کے جا رہے ہیں یہ امور مروت ہے اور محدفین ان امور کے تعلق سے بھی اپنی جو عزت اور عظمت اور ترفوں کا پہلو ہے اس کا خیال رکھتے تھے تو وہ شرائط نقد حدیث کے کہ صنعت متصل ہو ہر راوی عادل ہو مسلمان ہو صاحب عقیدہ ہو متقی ہو صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کرے اور کبیروں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اور امور مروت کی بھی حفاظت کرے یہ ساری شرائط اور ساتھ ساتھ اس کا حافظہ قوی ہو ضابط ضبط صدر ضبط کتاب اور ساتھ ساتھ وہ حدیث شاز نہ ہو شاز کا معنی یہ ہے کہ راوی سارے سکھا تو ہوں لیکن کہیں بیتبار سند یا متن ایک سکھا راوی اپنے سے زیادہ سکھا راوی کی مخالفت نہ کر رہا ہو یہ شدود ہے اس سے بھی پاک ہو اور بعض اوقات ایک حدیث ظاہری علتوں سے پاک ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی خفی علت ہوتی ہے جس کی اطلاع جو بڑے بڑے جہازہ اور اساتذہ فن ہے ان کو ہوتی تو کوئی علت خفیہ بھی نہ ہو جیسے ایک طریق ہے حکم مقسم کا حکم مقسم سے روایت کرتے ہیں جو مولا ابن عباس ہیں اور یہ صنعت ظاہر متصل ہے مگر امام شوکا کا قول ہے کہ حکم کی مقسم سے صرف چار احادیث متصل ہیں باقی منقطع ہیں یہ ایک خفی علت ہے جس کی اطلاع ہر ایک کو نہیں تو اس مخفی علت سے بھی پاک ہو آپ اندازہ کریں کتنی دقیق شرائط ہے مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے لیے ایک اضافی معیار مقرر کیا اور اول سے لے کر آخر تک پوری کتاب میں اس کا التظام بھی کیا کہ اتصال سند ایسا ہو کہ راوی کی معاشرت کافی نہیں بلکہ راوی کا مروی انہوں سے لکھا ثابت ہونا ضروری اور یہ بڑی کڑی شرط ہے اور یہ شرط صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تبھی تو صحیح بخاری اصح القتب بعد کتاب اللہ ہے شاگرد اپنے شیخ سے باقاعدہ ملا ہو لکھا ثابت ہو جس کے ثبوت کے لیے وہ شاگرد کم از کم ایک بار حد نہیں کہے یہ سمے تو قرآن کہے ایسے سیرے جو ثبوت لکھانے سری ہیں اس سارے معیار پر اس حدیث کو پرکھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دو نفل پڑھتے اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ جو ایک نقد کے قواعد محدثین کے ان کے مطابق اس حدیث کو پرکھ لیا ہے چیک کر لیا ہے ان قواعد کے مطابق ہے اس کے بعد تیرے علم میں سب کچھ اگر کوئی اس میں ذوق ہو جس پر میں مطلع نہیں ہو سکا تو میرے قلم کو لکھنے کی طاقت سے محروم کر دے اگر یہ دی صحیح ہے تو لکھنے کی توفیق ادا فرما دے یہ وہ عظیم کتاب جس کے لیے ہزاروں سجدے ہوئے ہزاروں نوافل پڑھے گئے ایک ایک حدیث کے لیے نوافل پڑھے گئے اور سجدے کیے گئے اس کتاب کو بحمد اللہ یہاں طلبا نے اپنے مشائق سے سب کن سب کن پڑھا اور آج اختتامی تقریر ہے اس کی آخری حدیث پر کچھ معروضات کے لیے مجھے دعوت دی گئی میں ایک طالب علم اپنے آپ کو قطعا اس کا اہل نہیں پاتا لیکن چونکہ ایک نظام چل رہا ہے اور دروس ہو رہے ہیں محض اللہ رب العزت سے اجر لینے کے لیے اور اپنے بھائی محترم شیخ فیق الرحمان حافظ اللہ جو ہمارے قابل فخر شاگرد بھی ہیں ان کی دعوت کا اہتمام کرتے ہوئے حاضر ہوا اللہ رب العزت ہمیں وہ ذوق عطا فرما دے جو محدثین کو عطا فرمایا اور اس سلک میں ہمیں منسلک ہونے کی توفیق دے دے یہ بڑا پیارا ذوق ہے اور انتہائی عمدہ یہ ایک راستہ ہے کہ طلبہ جو اپنے گھروں سے طلب علم کے لیے آتے ہیں اور یہ اساتذہ جو اپنی جہود اس راہ میں صرف کرتے ہیں یہ اس کائنات کی سب سے مبارک چیز ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے منسلہ کا جلد میں صفی علم سہل اللہ سہوب طریقن طریقا جن جو کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ طلب علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور جو طلب علم کی راہ پر نہ چلے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس کا مفہوم مخالف ہے جو علم طلب کرے گا دین کا وہ جنت میں جائے گا اور جو دین کا علم طلب نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا جہل جنت کا راستہ نہیں ہے جہل طریقے ضلالت ہے جو نصارہ کا راستہ تھا غیر مقبوب علیہ ملین یہ دو مناہج ایک منہج یہود کا جن کے پاس علم شعور اور معرفت تھی لیکن قبول اور عمل نہیں تھا دوسرا نصارہ کا جن کو عمل کا جذبہ تھا لیکن ان کے پاس علم صحیح کی اساس نہیں تھی اور اس کے بالمقابل جو سرات مستقیم ہیں وہ علم و عمل ان دو ستونوں پر قائم ہے تو طلب علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور جو طلب علم کی راہ پر نہیں چلتا بلکہ جہل پر قائم رہتا ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ بڑے مبارک لوگ ہیں بابرکت جو تعلیم و تعلم کے لیے مستعد رہتے ہیں اور در حقیقت یہ اسی جنت کی راہ پر چل رہے ہیں اور میں ان طلبا کو اسی حدیث سے نصیحت کرتا ہوں یہ منصلہ کا طریقہ ہے جو ایک راہ پر چلے اس کے محدثی نے دو معنی بیان کیے ایک تو چلنا قدموں سے درس کی طرف جانا شہر کے پاس جانا تعلم علم کے لیے دوسرا یہ سلوک کا طریق جو ہے راہ پر چلنا ایک راستے کو اختیار کرنا اس سلوک کے طریق سے مان بھی راستہ اور وہ راستہ وہ ہے جو محدثین کا راستہ ہے جس منہج پر محدثین چلے تحصیل علم کے لیے اس راہ پر چلے محدثین کا راستہ کیا ہے اخلاص نیت ان کا راستہ کیا ہے اللہ کی وہی ارتکاز قرآن و حدیث پر وہ یہ بات جانتے ہیں کہ سرات مستقیم اللہ کی وہی پر قائم ہے یہ اراؤ رجال پر قائم نہیں یہ جنون تخرسات یہ سیدھا راستہ نہیں ہے فستم سے بل اوڑھ یا علی کر ان نقاعدہ سرات مستقیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی اسے اسے تھام لیجئے سرات مستقیم یہی ہے یعنی سرات مستقیم اللہ کی وہی کا راستہ اور راؤ رجال کا راستہ نہیں نہ ہی ان جنون کا اوہام کا تخرصات کا ملکوبات کا بزرگوں کی باتوں کا نہیں اہل بدت نقالی کا نہیں یہ منہج محدثین جو ہے اللہ کی وحی پر ارتکاز صحیح بخاری آپ کے سامنے اسے آپ نے سبقن سبقن پڑھا اور یہ ایک ادوا ہے منہج محدثین کی معرفت کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اول سے لے کر آخر تک ہر مسئلہ اللہ کی وحی سے ثابت کیے یہ کوئی معمولی بات نہیں صحیح بخاری کے تراجم اتنے ہیں اتنے تراجم کسی فقیر کی کتاب کے نہیں اتنے عناوین کسی فقیر کی کتاب کے نہیں جتنے عناوین اور تراجم اور ابواب صحیح بخاری کے اور کمال ہے یہ کہ ہر باب ہر مسئلہ اللہ کی وحی سے ثابت کیا یہ منہج محدثین یہ ہراور رجال کا نام نہیں یہ منسلہ کا طریقہ ایک راہ پر چلے یہ مان کے طریق کیا ہے جس راہ پر محدثین چلے اخلاص نیت کا راستہ اللہ کی وحی کی اتباع کا راستہ ہر مسئلہ وحی الہی سے ثابت کرنے کا راستہ امام بخاری رحمۃ اللہ اتنا دھیما انداز میں سمجھتا ہوں ان کا ہر باب ہر عنوان کسی نہ کسی بدعتی کی تردید ہے ہر عنوان محسوس نہیں ہوتا بڑا ایک بھیما اور میٹھا انداز دلائل کی کاٹ اور قوت یہ مثالی ہے لیکن کسی کی تردید مقصود ہے یہ بیان نہیں کرتے یہ بڑا ایک ایک عالمانہ انداز تاکہ پڑھنے والے سننے والے بات کو سمجھ جائیں کیونکہ بہترین رد وہ ہے جس میں کسی کی انانیت کو نہ ابھارا جائے اس کی انا کو نہ برانگیختہ کیا جائے اور اس کو دلائل کی مار ماری جائے اب جیسے امام بخاری نے کتاب و تہارا میں ایک باب قائم کیا باب مسہر راہ سے کل لسر راہ سے کل لہی مساح کرنا پورے سر کا وزو میں مساح کرنا پورے سر کا اب یہاں کن کن کی تردید ہے اس کا بیان نہیں کیا لیکن درائل کی لائن لگا دی بہت سے گمراہ لوگ تھے ان کی فکر اس تعلق سے گمراہی کا شکار ہو چکی تھی ان کی تردید کی کچھ لوگ کہتے تھے کہ سر کے مسئلے میں چند بالوں کو چھو لینا کافی کچھ نے ربو راس یعنی سر کے چوتھائی کی جو مقدار ہے اسے ضروری قرار دیا اور کچھ نے یہاں تک لکھا ایک میں اسے مذاق بھی کہوں گا کہ وضو کرتے کرتے اگر بندے کو سامنے دیوار گیلی دکھائی دے تو مسا کرنے کی بجائے اس گیلی دیوار کو سر لگا دے مسا ہو جائے گا امام مخائر احمد ان ان کا نام نہیں لیا باپ کا ان مسر راہ سے کل نہیں مسا کرنا پورے سر کا یہ لفظ کل میں سب کی تردید ہے یہ ایک بال دو بال ربو را سب کی تردید ہے اور پھر قرآن کی آیت پیش کی بم سوبے روسے کو جن لوگوں نے دو تین بالوں کو چھونے کو کافی قرار دیا وہ کہتے ہیں کہ بات اب عید ہے کہ بات اب عید ہے کسی کرینے سے ثابت کرو کیا کرینا اس کا بلکہ جو نبی اسلام کی حدیث ہے وہ اس کے تبدیلے ہونے کے نفی کرتے ہیں یاد اللہ کے پیغمبر پر اتری اور پیغمبر اسلام نے پوری زندگی مسا کیا اور صحابہ نے مسا نقل کیا کہ آپ اپنے سر کے اول حصے سے شروع ہوتے اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے گدی تک لے جاتے پھر گدی سے لوٹاتے اور جہاں سے شروع کرتے وہاں لے کر آتے اس میں دو تین روایتیں امام صاحب نے ذکر کی اور لفظ کل جو اپنے ترجمہ میں شامل کیا اس کو ثابت کیا تو کئی فقہا کی تردید ہو گئی قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ لیکن کسی کا نام نہیں لیا یہ بڑا ایک مطمئن اور بڑا ایک پرسکون ایک انداز ہے تردید کا اور تفنید کا دلائل کے ساتھ یہ ماں بخاری کا منحج تو یہ جو سرات مستقیم ہے یہ اللہ کی وہی کا نام اور صحیح بخاری پڑھنے والا یہ بات جانتا ہے بخاری شریف میں پورا دین موجود ہے پورا دین صحیح بخاری میں جو اہل بدر تھے ان کا رب موجود ہے امام بخاری کے دور پر جتنے مبتدعین تھے متحرسین تھے سب کی تردید موجود ہے آج تک جو گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان کی تردید موجود ہے اور تک جو آتے رہیں گے ان کی تردید موجود ہے یہ کتاب جامع ہے اس کا نام آپ جب آپ نے پڑھا ہوگا جامع الجان صحیح صحیح بھی ہے اور جامع بھی ہے اور جامع وہ کتاب جس میں پورا دین آ جائے پورے مسائل آ جائیں تو جو عقیدہ احکام عبادات معاملات نکاح اور طلاق کے مسائل خرید و فروخت کے مسائل تفسیر ہر چیز اس کے اندر موجود جامع کتاب ہر مسئلہ موجود ہے اور ہر مسئلہ اللہ کی پہل سے ثابت ہو یہ ایک عجیب کمال اور یہ منہج محدثین الحمد للہ تو ممسلہ کا طریقہ کیا ہے یہ سلوک طریق اس کا ایک ظاہری معنی چل کے جانا اور دوسرا ایک باطنی معنی یہ کہ اس راہ پر چلے جس پر محدثین سنگھ چلے تھے اور ان کا راستہ جو وہ چلتے تھے تحصیل کے لیے اور تعلم کے لیے تو وہ چھ چیزیں تھیں ایک قول عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا کہ العلم بدل ہو علم کا پہلا زینہ نیت ہے کہ پڑھنے والا اپنی نیتوں کی اصلاح کرے اس کی سوچ صحیح ہو فکر صحیح ہو کہ پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے ہے اپنے آپ سے چہل کو دور کرنا مقصود ہے میرے عزیز طلبہ اگر پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ بڑا عمدہ نقطہ ہے اور میں یہ بیان کروں گا میری واہ واہ ہوگی یہ بھی ریاکاری یہ بھی شیطانی فکر ہے تعلق علم کی جو پہلی نیت ہے وہ اپنے نفس سے چہل کو دور کرنا یہ نہیں کہ علماء سے مجادلے کروں گا منادرے کروں گا اور خوب جو ہے وہ زوردار گفتگو کروں گا اور نکات بیان کروں گا اور لوگ آشش کر اٹھیں گے یہ سب ریاکاری کاری پہلی نیت اپنے نفس سے چہل کو دور کرنا تاکہ صحیح علم مجھے حاصل ہو اس پر عمل کروں تاکہ میرا عمل صحیح ہو کیونکہ صحیح عمل صحیح علم پر قائم اگر علم صحیح نہیں ہوگا تو عمل بھی صحیح نہیں ہو سکتا عقیدے کی معرفت عمل کی معرفت کیونکہ یہاں ذرا سا انحراف جو ہے ذرا سا ظہور اور غفلت جو ہے بعض اوقات بڑے ایک نقصان کا باعث بن جاتی ہے صحیح مسلم زید ارقم کا ایک واقعہ مزدور ہے انہوں نے بے اینا کا سودا کر لیا وہ سودا بے اینا جو ایک سودی معاملہ ہے جس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو پیسہ چاہیے وہ کسی دکاندار کے پاس جائے اور اس کی دکان سے مال منتخب کر لے اور وہ ادھار لے لے کہ یہ مال میں ادھار لے رہا ہوں ایک لاکھ روپے میں اور یہ ایک لاکھ آپ کو ایک سال کے بعد دوں گا ٹھیک ہے پھر بیٹھے بیٹھے کہ اب یہ مال مجھ سے آپ نقد لے لیں اسی ہزار میں کیونکہ میری ضرورت مال نہیں مجھے پیسہ چاہیے یہ ہے زید ارقم کو رقم کی ضرورت تھی اور یہ معاملہ کر لیا عائشہ صدیقہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی عملوں میں کو تو آپ بڑا خزمناک ہوئی کہ زید اب تک تم نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جو نمازیں پڑھی روبے رکھے حج کیے عمرے کیے جہاد کیے ساری نیکیاں کی ایک ہی سودے نے وہ سب برباد کر دی سب برباد ہو چکا اللہ یہ کہ توبہ کروں لیکن ذرا سا ظہول اور کتنی بڑی بربادی کا سبب بن جاتا ہے تو عزیز طلبہ یہ تعلق علم جو اخلاص کا معاملہ ہے اس میں پہلی نیت یہ ہو کہ اپنے نفس سے جہل کو دور کرنا ہے علم نافع حاصل کرنا ہے تاکہ اس علم نافع کو حاصل کر کے اپنا عمل صحیح بنا لو اور عمل کا ذرا سا انحراف جو ہے وہ بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے ایک انسان دن رات بولتا ہے گفتگو کرتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں ان کو بولنے کے آداب معلوم نہیں گفتگو کے آداب معلوم نہیں اور اپنے آپ کو وہ فقیر بھی سمجھتے ہیں محدث بھی سمجھتے ہیں علماء کی موجودگی میں فتوے بھی دیتے آداب میں گفتگو کا علم دیکھیے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے کہ ان راج ال رنگ لہیا میں جن حتہ لا یا بین وہ بین جنت اللہ شبرا کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے اور جنت والے عمل کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے بالکل جنت کے دھانے پر کھڑا ہے بس ایک عمل اور ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا دیکھیں نبی رسلام کی ایک حدیث ہے کہ ان رجولن لہیا ملو عامر جن ہتھا لا تھا بین ہوں وہ بین جنت شبرا کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے اور جنت والے عمل کرتے کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتا بالکل جنت کے دھانے پر کھڑا ہے بس ایک عمل اور ہوا اور جنت میں داخل ہو گیا لیکن وہاں پہنچ کر وہ ایک بول ایسا بولتے ہیں تکلم نما بے کالے ایک بول ایسا بول ایک بات ایسی ہو گئی کہ تحوی بھی فی نار جہنم سبعین خریفہ اس ایک ہی بول نے اس کو جہنم میں ستر سال نیچے پھینکی ایک ہی بول جس کا کیا مانا تھا کہ انسان جو گفتگو کرے اسے علم ہو کہ اس نے کیا گفتگو کر دی کہ گفتگو جہل کی احساس پر نہ ہو علم کی احساس پر ہو ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ کتاب و سنت کی میزان پر توڑ کر نکالے ورنہ ایک جملہ اس کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دے گا نبی اسلام کی ایک اور حدیث جامع ترمتی میں کہ ایک شخص ایک بات کر کے بھول جاتا ہے لا یلقی لہا بالا اسے توجہ بھی نہیں وہ بات کر کے بھول چکے کسی کو گالی دی کسی کو تابوت کہہ دیا کسی کی تقریر کر دی یا کوئی بھی بات ایسی جو شریعت کے خلاف ہے قول دور ایسا کلمہ جو کتاب و سنت کے خلاف اس نے بات کہہ دی بات کہہ کے فراموش کر چکے بھول چکے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر لان سے برستی رہتی ہے اور برستی رہیں گی کب تک جب تک قیامت قائم نہ ہو وہ بھول چکے ہیں اسے کوئی پرواہ بھی نہیں کوئی توجہ بھی نہیں تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ علم کا راستہ کتنا اہم ہے کہ بات کرنے سے کوئی نہیں چوکتا ہر شخص پیش پیش ہے بات کرنے کے لیے فتوے دینے کے لیے غیبتیں کرنے کے لیے چگلیاں اور نمیمیں کرنے کے لیے الزام تراشیوں کے لیے کوئی نہیں چوکتا آگے بڑھ بڑھ کر باتیں ہوں باتیں کرنے والے بھی بہت ہیں سننے والے بھی بہت دونوں برابر کے شریک کیونکہ سننے والا اس بات کرنے والے کی معاونت کر رہا اگر یہ اس کا منہ بند کر دے کہ بھائی غیبت نہ کرو یہ اس کی خیر خواہی لیکن وہ بھی توجہ سے سنتا ہے اور چسکے لیتا ہے تو دونوں برابر کے شریف دونوں برابر کے شریف تو آپ دیکھیں اپنے نفس سے چہل کو دور کرنا کتنا اہم معاملہ کہ ایک کلمہ ایک بول پوری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے پھر گفتگو شریعت کے میزان میں تول کر کیجیے ایک ایک لفظ اس میزان میں تول کر ادا کیجیے تو عزیز طلبہ یہ پہلی نیت ہے طلب علم امام بخاری رحم اللہ کا قول ہے کہ ان نیلا ارجو ان الف اللہ ان نیلا ارجو ان الف اللہ ولیسا آح تم یو تو بے ان اختب تو عہدہ مجھے یقین ہے کہ کل جب اللہ کو ملوں گا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا قیامت کی نہیں حساب و کتاب کے لیے تو کوئی شخص غیبت کے تعلق سے میرا مواوضہ نہیں کر سکے کوئی شخص غیبت کے تعلق سے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکے گا کوئی معمولی بات نہیں آپ سمجھتے ہوں گے امام بخاری بڑے شہر تھے ان کا کوئی مخالف ہوگا ہی نہیں تو قیمت کیوں کریں نہیں کتنے مخالف معاند اور حاصل امام بخاری کے تھے شاید ہی کسی کو جہاں جاتے لوگ حسد کا مظاہرہ کرتے اور نئے نئے فتنے کھڑے کرتے مگر قربان جائیے کسی کی قیمت نہیں کبھی کسی کی خاموشی جو منہج سکوت ہے اسے اختیار کیے رکھا تو میں کل جب خالق کے کائنات کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کوئی غیبت کے تعلق سے مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکے میرا مواقع نہیں کر سکے بڑی بات یہ علم ہے علم نافع یہ علم کیا سکھاتا ہے کہ کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا کہاں بولنا اور کہاں خاموش رہنا ہم مساجد میں آتے مساجد کو اکھاڑا بنا کر بیٹھ جاتے طرح طرح کی باتیں شور مچانا اللہ کے گھر میں فتنا اور کوئی اللہ کا خوف نہیں حالانکہ جو شریعت نے ہمیں پیارا منحج دیا وہ بڑا عظیم ہے بڑا ایک مطمئن اور پرسکون منہج رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی زعیم ان پہ بئی دن فی رب جن چند من ترا کر نرام اروکانا مفقہ کہ میں ایک عالیشان محل کی ضمانت دیتا ہوں کہاں جنت کے ربض میں جنت کے ربض میں جنت کے ربض میں ربض کے دو معنی ایک وسط جنت کے درمیان سینٹر میں اور آپ جانتے ہیں کہ جو سینٹر کی زمین بڑی قیمتی ہوتی شہر کے وسط کی زمین بڑی قیمتی یہ صدر کی زمین بڑی قیمتی اور ربض کا ایک بڑا طرف طرف الجنت اور آپ جانتے ہیں کہ جو اطراف ہے شہر میں جو نئے نئے علاقے بنتے ہیں نئی نئی کالونیاں وہ بڑی خوبصورت ایک مرتب انداز سے بنتی تو دونوں معنی بڑے عظیم ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جنت ایک ایک عالیشان گھر کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے وقت میں اس شخص کو جو اپنی زبان بند کر دے جگڑنا چھوڑ دے جگڑنا چھوڑ دے بڑوں کا نام اگرچہ اپنے آپ کو وہ حق پر سمجھتا ہو اگر جی وہ سمجھتا میرا موقف حق پر ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے بولنے سے فتنہ پیدا ہوگا لوگ تقسیم ہوں گے جماعت بٹ جائے گی تو اللہ کے خوف سے وہ خاموش ہو جائے متوازے بن جائے اپنے آپ کو جھکا لے منہج سکوت اختیار کر لے فرمایا کہ اس شخص کو میں ایک عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے وقت یہ علم علم نافع یہ کیا سکھاتا ہے یہ کیا تعلیم دیتا ہے وہ جو پھر جو تحسین ہے تحصیل علم کا پہلا زینہ نیت کا اور دوسرا قرآد کا سما کا علماء کے پاس جانا ان سے سننا ان پر پڑھنا ان سے علم حاصل کرنا کتابت لکھنا اور پھر اس کو حفظ کرنا اس کو حفظ کرنا اور پھر اس کو سمجھنا فہم یہ فہم یہ بڑا ایک عظیم نقطہ ہے یہ کچھ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں وہی سے لیکن فہم کے بغیر ان کا فہم اپنا ہوتا ہے یہ ایک بڑا مرب ہے آج بہت سے لوگ اس شیطانی میڈیا پر آتے ہیں نصوص پیش کرتے ہیں اپنے فہم کے ساتھ ان لوگوں کو مساجد کی ممبروں میں حراب قبول نہیں کرتے مسجدوں میں آ کر لوگوں کی امامت کر رہے ہیں ممبر پہ کرے اگر خطبہ دیں لوگ قبول نہیں کریں گے جوتے مار کے نکال دیں انہیں یہ شیطانی میڈیا حاصل نصوص نے تلبیس تخلیق مرضی کا فہم پیش کرتے ہیں خود بھی گمراہ اور اللہ کی خل کو گمراہ کر فہم صحیح فہم اللہ کی وحی کو صحیح سمجھنا اور یہ ایک سلسلہ جو علماء کے ذریعے چلا ہوا ہے نبی اسلام کا فرمان ہے تسما منی یسم امن کم یسم عموماً سمے عمند یہ علم جو میں نے جبریل سے سنا تم مجھ سے سنتے ہو تم سے آگے لوگ سنیں گے ان سے آگے لوگ سنیں گے ان سے آگے لوگ سنیں گے حتیٰ قیامت تک یہ سما جو ہے انتریق المشاعر انتریق اساتذہ یہ چلتا رہے اور یہ سلسلہ مبارک باقاعدہ علماء کے پاس جانا ان کے سامنے بیٹھنا تحصیل علم کرنا ان کے مبارک فہم کو لینا وہ نور جو ان کے سینوں میں ہے اس نور کو اپنے سینے میں منتقل کرنا یہ طریق ہے مبارک اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ فہم علم کے لیے اچھے اور تسلی بخ راستے نہیں تو فہم فہم صحیح بہت سے لوگوں کے پاس نصوص ہے لیکن نصوص کا فہم صحیح نہیں اور یہ ایک بڑی اثاثی شرط ہے اور پھر پانچواں جو زینا وہ عمل کا ہے کہ پورا عمل ہو ساتھ ساتھ عمل ہو اس عمل کے معاملے کو موخر نہیں کرنا ساتھ ساتھ یہ صحابہ کا قول ہے کہ تعلم اندر علم اور ہمارا جمی ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر سے علم اور عمل اکٹھا لیا اکٹھا ساتھ ساتھ امام محمد حنبل نے ایک حدیث پڑھی کہ پر میں بھی اس طرح سن وہ آتا اب صحیح بتا دی نارا نبی اسلام نے سنگھی لگوائی اور حجام ابو طیبہ کو ایک دینار دی حدیث پڑھ رہے تھے وہی موقوف کر کے فرمایا کہ عمل کرنا ضروری فوراً ایک حجام کو بلایا سنگھی لگوائی اور اسے ایک دینار دی یہ محدے تھی کتنا عمدہ ذوق ہے عمل ساتھ اور چھٹا اور آخری دن اس علم کو ادا کرنے کا نشر سمن نشر سمن ادا اس کو آگے پہنچانا آگے پڑھانا جو طلبا اس علم کو حاصل کرتے ہیں اور ادا نہیں کرتے آگے پہنچاتے نہیں بلکہ کاروبار شروع کر دیا کسی سرکاری اسکول میں ملازمت کر لی ایمبیسی میں جا کر لگ گئے ترجمان وہ اس علم کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے نہیں اپنے لہر و نہار کو اپنی ان جہود کو اپنے شیوخ کی طرح اپنے اساتذہ کی طرح علم کو ادا اور نشر کرنے میں صرف کیجیے اس علم کا حق ہے علم کے ساتھ یہ انصاف ہے اس کو آگے پہنچائیے اس کو ادا کیجیے یہ چھ زینے ہیں تعلیم و تعلم کے تو منصوبہ کا طریق جو ایک راہ پر چلے تعلم علم کی راہ پر تو اس کا مانوی جو ایک راستہ ہے وہ یہ ہے کہ منحج محت سین کے مطابق اس راہ پر چلے اور علم حاصل کرے اسے یہ معلوم ہو کہ یہ راستہ پورا کا پورا اللہ کی پہی پر قائم اور یہ جو فقہی موشگافیاں ایسی جو منہج محدثین کے خلاف ہے فقط ایک امر محمود ایک راستہ قابل تعریف ہے لیکن فقاحت اس چیز کا نام نہیں ہے جس کو فقہا فقاحت سمجھتے وہ کیا ہے کہ اپنے مسلک کو ثابت کرنا چاہے اللہ کی وحی میں تعریفیں ہوں تلویس اور تخلیق ہو انتصار ہے مذہب یہ فقاہت نہیں فقاہت جھوٹ کا نام نہیں جیسے کچھ فقہا نے لکھا کہ ہمارے امام میں اتنی طاقت تھی کہ وہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کر سکتے ہے لکڑی کا ان میں اتنی طاقت ہے علمی اور مجادلے کی کہ اگر وہ چاہتے تو سونے کا ثابت کر دیتے یہ فقاہت نہیں فقاہت کیا ہے فقاہت علم نافع کا نام فقاہت کیا ہے فقاہت وہ بنیاد ہے جو حاصل ہو جائے تو بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا اور قائم ہو جاتا یہ فقاہت جیسے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے الفق ہو یمان کہ فقاہت تو یمن کی فقاہت تو یمن کی کیا اس کا یمنی کیسے تھے وہ کیسے فو کہا تھا آپ کو تو اٹھائیے اہل یمن ان کا تمیز طلب علم پیغمبر اسلام کی صحبت سے خیریاب ہونا آپ سے علم حاصل کرنا اس پر عمل کرنا پیغمبر اسلام کی محبت علم نافع کا حصول اور اس پر عمل پوری تاریخ اہل یمن کی انہیں نکات پر قائم اور آپ نے فرمایا کہ فقاہت تو یمن کی فقاہت تو یمن کی ایک حدیث مسد احمد وغیرہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان میں آگے دو نفس الرحمان فی تلقاء یمن یہ حدیث طلبہ سمجھے سمجھیں ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم بھی ہیں اس میں ہم نے تعویل کی نبی اسلام کا فرمان کہ میں نفس الرحمان یمن کی طرف پاتا ہوں میں نفس الرحمان پاتا ہوں یمن کی طرف کہتے کہ نفس کا معنی سانس ہے اس کا سیدھا معنی بغیر کسی تعویل کے تو پھر کیا معنی کرو گے رحمان کا سانس یمن کی طرف ہے کیا اس کا من یہ مانا نہیں دور کرنا مشاکر کو ٹالنا حل کرنا یہ مصدر ثانی نفس ہو جو نفس و تنفیس ہوں وہ نفر تنفی کا معنی کیا ہے تنفیص القربات مشکلات کو دور کرنا من نفسا انخی قربت من من قرب قرب دنیا نفس اللہ عنہ قربت یوم القیام جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دے اللہ اس کی آخر کی تکلیف دور کر دے یہ نفسا ہے تنفیس کیا معنی ہے اس کا مشاکل کو دور کرنا اور عیوب کو دور کرنا تکالیف کو دور کرنا جو مختلف حملے ہوتے ان سے دفاع کرنا یہ سارے معنی ہیں تو نبی اسلام کا فرمان ان آجی دو نفرت الرحمان اللہ رب العزت جس قوم کو توفیق دے گا کہ وہ قوم اس دین پر آنے والے حملوں اعتراضات کو ٹالے گی اسلام کا دفاع کرے گی مشاکل کا اضالہ کرے گی یہ سب کا سب میں پاتا ہوں یمن کی طرف اللہ تعالیٰ جتنی توفیق اہل یمن کو دے گا اتنی توفیق اور کسی کو نہیں ملے تو اہل یمن اور الفق و یمان نے یمن کی ہے یمنی کیا تھے یمنی اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے اور طلب علم کے حریث علم پر عمل کرنے والے اور اسلام کی خاطر لڑنے والے جہاد کرنے والے اسلام کا دفاع کرنے والے اسلام پر یلغار کرنے والوں کا مقابلہ کرنے والے یہ فقاہت اس کو اللہ کے پیغمبر نے فقاہت کہا یہ فہم صحیح اور یہ فقاہت یہ در حقیقت علم ہے اس راہ پر چلنا یہ منہج محدثین ہے کوئی عزیز طلبہ اور میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ہم بھی انہی مراحل کو اختیار کریں اور ان پر چلتے ہوئے علم حاصل کریں علم آگے پہنچائیں تو یہ راستہ ان بڑا نافع ہوگا اور اس میں برکات ہوں گی اللہ کی مدد ہوگی اور یقیناً کامیابی ہوگی تو میں اساسی طور پر آگے بتانا چاہتا تھا کہ منہج محدثین کیا ہے اور خاص طور میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی کس طرح انہوں نے ایک ایک ترجمے کو اللہ کی وحی سے ثابت کیا تو یہ منہج ہمیں حاصل ہونا چاہیے ہر چیز صحیح بخاری میں ہے اور ہر چیز اللہ کی وحی کی روشنی کوئی ایک بات ایسی نہیں جو امام صاحب نے رائے سے کہی ہو اپنی طرف سے کہی ہو ہر بات اللہ کی وحی سے ہر بات اللہ کی وحی اور پھر ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ صحیح بخاری کا جو منحج ہے امام بخاری نے تقریباً ہر بات میں مبتعین کی تردید کی یعنی اسلام پر جو ہونے والے حملے تھے ان سے اسلام کا دفاع کیا اور ان تخرصات کا ادارہ کیا بدعات کی تفریح کی ہے اور یہ احمد الحدیث کا خاص شعار اور یہ سب سے افضل معاملہ ہے اس دین کو خالص کرنا لوگوں کی اور اہل باطل کی ترویج سے یہ سب سے اہم معاملہ دین خالص رہ قیامت تک محفوظ ہے تبھی تو علی مدینی کا قول ہے کہ کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کا پوری امت پر احسان پوری امت ان میں سے ایک اوبک صدیق رضی اللہ ان کا پوری امت پر احسان ہے یوم الردہ جب لوگ مرتد ہوئے اور کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا اکیلے ابو بکر استقامت کا پہاڑ بن گئے اور فرمایا کہ جو زکات ادا نہیں کرے گا حتیہ کہ اونٹنی دے دے رسی روک لے اس پر میں اسے قتال کروں گا لڑائی کروں گا اکیلے ابو بکر ڈٹ گئے اکیلے علی المدینے کا قول ہے کہ ابو بکر صدیق کا پوری امت پر یہ احسان ہے اگر وہ استقامت اختیار نہ کرتے کہ چلو ٹھیک ہے یہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں کلمہ کو تو ہے اگر زکات نہیں دیتے کوئی بات نہیں برداشت کر لیتے ہیں کچھ مان لے کچھ بنوا لے نہیں استقامت کا پہاڑ بن گئے کہ یہ ایک خرابی ہے یہ ایک الحاد ہے انحراف ہے اس کے خلاف استقامت ضروری ہے دوسرے فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ علماء اور فقہا نے وقت کے حکام سے مل کر اور یہ حکام سو اور سو جو حاکموں کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کو خوش کرنے کے لیے فتوے دیتے تھے تاکہ ہم کو چاندی ملے دنیا کا مال حاصل ہو تو ایک فقی مسئلہ اس طرح ہوا کہ زبردستی کی طرح جائیں کچھ لوگ کچھ ایسے حکام جو ہوا پرست اور نفس کی خواہشات کتابیں تھے اب کسی کی بیوی پسند آ گئی تو طاقت کے زور سے طلاق دلواتے تاکہ ہمارے پاس آئے طلاق بکرا جائیں تو ٹھیک ہے ہو جائے گی کسی کو زبردستی جو ہے وہ مجبور کیا جائے کہ اپنی اہلیہ کو طلاق زور کو دے دے وہ طلاق نافذ ہو جائے گی امام مالک رحمہ اللہ ڈٹ گئے فرمایا کہ یہ تو خلاف شریعت ہے رسول اللہ, اللہ صلی علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طلاق برا طاقت بھی اخلاق ہے اخلاق میں زبردستی نہ طلاق ہوتی ہے اور نہ غلام آزاد ہو سکتے ڈٹ کے حتیٰ کہ جیل میں ڈال دیا گیا کوڑے مارے گئے کوڑے کھائے اور جیل کی سوگ نے برداشت کی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ جیل میں ڈال دینا یہ ہماری کامیابی نہیں یہ تو ہماری کامیابی شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم ہمارے خلاف کیا کر سکتے ہو کیا کر سکتے ہو ہمیں جیل میں ڈال سکتے ہو یا ہمیں قتل کر سکتے ہو یا ہمیں جلا وطن کر سکتے ہو اپنے ملک سے نکال سکتے ہو نکل جاؤ یہاں یا جیل میں بند کر سکتے ہو یا ہماری جان لے سکتے ہو تو سنو اگر جلا وطن کرو گے تو یہ ہماری سیاحت یہ ہماری سیاحت ہے سیاح ہو پھر ارو چلو پھرو زمین پر یہ ہماری سیاحت اور اگر جیل میں ڈال دو گے یہ ہماری خلبت ہے اللہ کا خوب ذکر کریں گے نفل پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے لکھیں گے پڑھیں گے ہماری خلبت ہے اور خلبت تو مرغوب ہے خلبت تو مرغوب ہے یہ معین اپنے آخری وقت میں تھے آخری وقت ہے موت سامنے ہے تو کسی نے پوچھا ماں تشتے ہی کیا چاہتے ہیں کیا خواہش ہے لوگ مریض سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہو کچھ پینے کو جی چاہ رہا ہو کچھ چیز مرغوب ہو وہ پیش کر دی جائے تو ان سے پوچھا گیا کیا چاہتے ہیں کیا خواہش ہے فرما کے دو خواہشیں موت سامنے کھڑی ہے فرما کے دو خواہشیں سند العالم و بیت الخال سند العالم و بیت الخال خالی گھر ہو اور عالی صد اب بھی اگر پتہ چل جائے کہ فلاں محدث کے پاس عالی ہے تو اس کے پاس جاؤں گا اور جا کر حاصل کروں تاکہ اللہ کے پیغمبر سے ایک واسطہ اور کم ہو جائے اور خالی گھر ہو خالی گھر کا مانا یہ کہ وہاں تنہا بیٹھوں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو کوئی مخل نہ ہو اور بیٹھ کر لکھوں اور یاد کروں علم کو اور سوچ و بچار کروں استخراج کروں استمباد کروں شیخ الاسلام فرماتے یا ہمیں نکال دو گے یہ ہماری سیاحت ہے ہمیں جیل میں بند کر دو گے یہ ہماری حلبت ہے ہمیں قتل کر دو گے یہ ہماری شہادت ہے اور ہمارا کیا بگاڑ دو اور کیا بگاڑ دو اللہ تیما مالک رحمہ اللہ جیل میں بند کیے گئے کوڑے مارے گئے حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے تدلیل کی انتہا کر دی امام صاحب کا چہرہ سیاہ کیا اور گدھے پر الٹا بٹھا دیا گیا اور بازار کا چکر لگا رہے گھما رہے حتیٰ کہ جب ایک ایسے چوک میں پہنچے جہاں بڑا امتحان تھا لوگ آگے بھی پیچھے بھی گدھے پر کھڑے ہو گئے چہرہ سیاہ تھا فرمایا کہ میں نے آرا فنی نہیں فقط آرا فنی تو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے وہ پہچانتا ہے تو من منجارف نہیں کہ مجھے نہیں جانتا مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ انا مالک انس میں مالک ہوں انس کا بیٹا جس کو تم امام آل سننا کہتے ہو امام دار ہجرا کہتے ہو میں وہ مالک ہوں وہ آخر اور میرا قصور کیا ہے میرا موقف کیا ہے میرا موقف یہ ہے کہ طلاق المقرا لا یہ جو زبردستی کی طلاق نافذ نہیں ہوتی جائز نہیں اتنی بات کہہ کے بیٹھ گئے یا ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ چوک میں کھڑے ہیں اور پوری دنیا دائیں بائیں سامنے کھڑی ہے لیکن حکومت پر کوئی نقد نہیں کیا حکومت پر کوئی تنقید نہیں کی اس لیے کہ جو منحج صرف سال ہے وہ یہی ہے کہ برسر عام چوکوں پر کھڑے ہو کر حکومت پر تنقید کرنا جائز نہیں خیر خواہی کے تقاضے کے خلاف آپ بات کر سکتے تھے لیکن بات نہیں کی اپنا موقف بیان کر دیا ایک مثبت طریقے سے کہ میرا موقف یہ ہے کہ زبردستی کی طلاق نافذ نہیں ہو علی بن مدینی کا قول ہے کہ امام مالک کا یہ احسان پوری امت کی کہ انہوں نے اپنی اس استقامت کے ذریعے اس حق و باطل کی تلویز سے اس دین کو بچا لیا مسئلہ واضح ہو گیا اور لوگ اس بات کو سمجھے اور آج تک سمجھ رہے ہیں آج تک سمجھ رہے تیسری شخصیت احمد رحمل کی مسئلہ خلق قرآن مسئلہ خلق قرآن اس دور میں بھی جتنے وہ سود ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کر اس عقیدے کے قائل ہو چکے تھے کہ قرآن پاک جو کلام الرحمان ہے یہ اللہ کی صفت نہیں بلکہ مخلوق ہے کلام مانتے تھے اللہ کا کلام ہے لیکن مخلوق مخلوق آج بھی یہ تسلسل موجود ہے ہمارے اس ملک میں جو اشاعر ہیں جو فکری طور پر اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں وہ قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں مگر اللہ کی صفت نہیں بلکہ مخلوق کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کلام باللسان ہوتا ہے ایک کلام نفسی ہوتا ہے کلام نفسی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کلام فرماتا نہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ تنفیز چاہتا ہے وہ اس کے اندر وہ بات آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے چنانچہ اس بات کے لیے وہ الفاظ پیدا کرتا ہے الفاظ مخلوق ہے اللہ خود متکلم نہیں متکلم بالکلام نہیں اس کا ایسا کلام نہیں جو مخرو یا مسموع ہو بلکہ جو بات وہ کہنا چاہتا ہے جو اس کے اندر ایک بات آتی ہے اس کے لیے الفاظ پیدا کرتا ہے لہذا یہ کلام اللہ تو ہے لیکن مخلوق اللہ الفاظ پیدا کرتے یہ اہل یونان کے ساتھ متکلے میں ان فلاسفر ان کے ساتھ مل کر اس ایک عجیب مسئلے کا اختراع کیا اور اکیلے امام احمد حنبل ڈٹ گئے اس کے خلاف یعنی بدعت اور اہل بدعت کی تفنیل یہ کا شیوا تھا امام احمد حنبل استقامت کا پہاڑ میں چار خلاف تبدیل ہوتی ہیں ہر خلیفہ ان کو مارتا ہے جیل میں محفوظ کر دیا گیا ان کی وہ پشت جو اللہ کے پیغمبر کے علوم کی بارش ہے اس کو لہو روحان کیا گیا لیکن امام احمد رحم اللہ اس کا پہاڑ بن چکے حتیٰ کہ جو حق تھا اس کو واضح کیا وہ لوگوں نے حق کو مانا لوگوں نے حق کو مانا اور باعزت رہا کیے گئے فرمایا کہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے مخلوق نہیں ہے کلام الرحمان اللہ تعالیٰ متکلم ہے ایک ایسے کلام کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ ایک طویل مسئلہ میں اس میں نہیں جاتا عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ منہج محدثین کیا ہے کہ اہل بدت کی سرکوبی اور بدعات کی تفلیف امام محمد حمبل استقامت کا پہاڑ بن گئے حتیٰ کہ کچھ علماء آئے انہوں نے تقیے کا مشورہ دیا کہ آپ باہر آ جائیں باہر بڑے کام کرنے والے ہیں اور حکومت کی ہاں میں ہاں ملا دیں یہاں سے تو رہا ہو فرمایا کہ میں یہ کیسے مان لوں تقیہ کیسے کروں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ منہج محدثین دین کیا ہے کہ اہل بدت کی سرکوبی اور بدعات کی تفریح امام محمد حنبل استقامت کا پہاڑ بن گئے حتیٰ کہ کچھ علماء آئے انہوں نے تقیے کا مشورہ دیا کہ آپ باہر آ جائیں باہر بڑے کام کرنے والے ہیں اور حکومت کی ہاں میں ہاں ملا دیں یہاں سے تو رہا ہو فرمایا کہ میں یہ کیسے مان لوں تقیہ کیسے کروں یعنی آمد الناس کو حق معلوم نہ ہو اور جن کو معلوم ہو وہ تقیہ کر لیں تو حق وعدے کب ہوگا حق کس راحت کب ہوگی یہ استقامت امام احمد کی علی مدینی کا قول ہے کہ پوری امت پر ان کا احساس منج محدثین کیا ہے اہل بدت کی تکلیف اور بدعات کی ترتیب تو ابھی سلو آپ اس درسگاہ سے اس قیمتی فکر کو حاصل کریں اس کے حامل بنے اور دین پر ہونے والے جو حملے ہیں مستقل لگارے ہیں ان کے خلاف مستعد ہو یہ بڑا اہم کام ہے بڑا اہم امر ہے اور محدثین کی اتباع ہے ان کے منحص کی پیروی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس صحیح سے ہم کو حاصل ہوا کہ کس طرح انہوں نے بدعات کی تردید و تفنید کی اور تقریباً ہر ترجمہ کسی نہ کسی مبتدے کی تردید میں ہے اور دلائل کے ساتھ اللہ کی پہی پر ارتقا کرتے ہو تو یہ صحیح بخاری کا ایک جامع کا تعارف جس میں ان کی شرائط ان کا من ہے اور نقد کا معیار اور پھر ان کا اس تعلق سے ان کا من ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی پہی پر ارتقاج کیا اور یہ بات ثابت کی ہر مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے اور موجود ہے واقعہ میں قرآن حدیث سے استخراج استمباد یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ نہیں پہنچ پاتے لیکن اللہ رب العزت اگر توفیق دے تو بعض اوقات عدلہ سے استمباد اور استخراج کر کے انسان ایسے ایسے مسائل دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ بعض لوگ وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے امام شافی رحمہ اللہ ایک حدیث کا ٹکڑا اس سے وہ سینکڑوں مسائل کا استعمال کرتے ہیں سینکڑوں مسائل وہ حدیث الحین ایک دفعہ امام احمد حمبل کے مہمان بنے یعنی مصر سے بغداد آئے امام احمد حمبل ان کے شاگرد ان کے مہمان بنے امام احمد نے اپنے شیخ کی ضیافت کی دعوت کی اچھے کھانے تیار کیے اپنے شیخ کو کھلائے اور پھر امام احمد کی بیٹی بڑی خوش تھی کہ میرے والد کے شیخ میرے گھر آئے ہمارے گھر میں بہار آ گئی نور آ گیا برکت آ گئی خوب اہتمام کیا اور پھر وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ رات بھر یہ کیا عمل کرتے ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک امتحان لینا چاہا یا اس لیے کہ ہم بھی اسی طرح کریں ایک طرف مسلح بچھا دیا ایک طرف گزو کا پانی رکھ دیا پھر رات کو کچھ سوئیں گے کب سوئیں گے کب اٹھیں گے کب وضو کریں گے کب نفل پڑیں گے یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے لیکن ایسا محسوس ہو کہ امام شافی رحم اللہ پوری رات سوتے رہے حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی اٹھ کے مسجد چلے گئے وزو بھی نہیں کیا مسجد چلے گئے ان کی بیٹی نے دیکھا کہ وزو کا پانی بھی ویسے ہی مسلح بھی ویسے ہی نہ انہوں نے وزو کیا نہ نفل پڑے بڑی مایوس ہوئی اپنے والد سے ذکر کیا انہوں نے اپنے شیخ سے ذکر کیا کہ آپ کی بھتیجے نے ایک شکایت کی یہ بات کی امام شافی کا جواب سنیے فرمایا کہ تمہارا جو کھانا میں نے کھایا ایک ایک لکمے سے حلال کی خوشبو آ رہی ایک ایک لکمے سے حلال کی خوشبو آ رہی تو میں نے کہا یہ کھانا کھایا ہے اس کا حق ادا ہونا چاہیے اس کا حق ادا ہونا چاہیے اس کے حق ادا ہونے کی صورت یہ تھی کہ نفر پڑتا اللہ کا ذکر کرتا تحجد پڑتا اور ایک صورت یہ تھی اگر میں نفر پڑتا یہ میرے ساتھی عمل ہوتے لیکن میں رات بھر بستر پر لیٹا رہا سویا نہیں ایک حدیث میرے سامنے آ گئی اس ایک حدیث سے میں نے مسائل کا استخراج شروع کیا مسائل کا استعمال شروع کیا کہ امت کی مسلحت کے لیے امت کو علم دینے کے لیے اس حدیث سے نکات حاصل کروں اور مسائل کا استمباد کروں مسائل کا استخراج کروں رات بھر میں سوچتا رہا استمباد کرتا رہا حتیٰ کی سے ایک حدیث سے میں نے سینکڑوں مسائل کا استمباد کیا رات بھر سوئے رہی وہ حدیث کون سی یا ابا عمیر ما فائد بغیر صحیح بخاری کی جس ٹکڑا ہے یا ابا عمیر ما فائد وغیرہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا حدیث کا اس سے سینکڑوں مسائل کا استعمال کیا بلکہ بعض کتب میں ایک ہزار مسائل کا ذکر ایک ہزار مسائل کا استعمال تو بعض اوقات ایک انسان کا اشتہار یا اس کی قوت استعمال اصل علم کے منتہا تک نہیں پہنچ پاتا لیکن ہے سب کچھ اللہ کی فہی میں سب کچھ ہے اس میں صبر کی ضرورت ہے اور مسافرت کی ضرورت ہے تو اس منحص کو ہم نے اختیار کرنا ہے یعنی تعلق علم میں جو محدثین نے بیان کیا امام بخاری رحمۃ اللہ نے پوری اپنی صحیح میں بلکہ پوری زندگی اس پر قائم رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی مبتدعین سے اتنے دور تھے متنفر تھے جس کو مثال نہیں ملتی امام صاحب کو ایک شوق تھا کہ محدثین سے ملیں سفر کر کے جائیں تھے ہر وقت سفر میں بیان اپنے ہاتھ میں قلم دبات ہاتھ میں اور کبھی کسی قریا میں کبھی کسی شہر میں جہاں کسی محدث کا علم ہوتا وہاں پہنچتے اور اسے علم حاصل کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بار کا اہتمام کرتے کہ ایسے کسی محدث کے پاس نہ جاتے نہ علم کا سما کرتے جس میں بدت ہوتی کوئی نہ کوئی بدعت ایسے لوگ بعض موجود تھے جیسے بعض لوگ اس فن کی طرف منتظر تھے لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عمل ایمان میں شامل نہیں اور ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا ایک امر بسید کا نام ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی اس لیے پر وہ کہتے ہیں کہ میرا اور جبریل کا ایمان برابر میرا اور جبریل کا ایمان برابر ابن ابھی منحقہ علماء تابعین میں سے ان کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کتنے ہی جری لوگ ہیں ہے کہ میں تقریباً تیس صحابہ سے ملا ہر صحابی روتا تھا کہ کہیں ہم نے نفاق تو نہیں آ گیا اور کوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں لگتا تھا کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان کے برابر یہ صحابہ کا ایمان لیکن یہ لوگ کیسے کہ ہر شخص جری ہے کہ میرا ایمان ایمان جبریل کے جیسا ہے اس کے برابر اس لیے کہ ان کا ایمان ایک شہر رسید ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی امام بخاری مطلب فرماتے ہیں کہ ایسے کسی شہر سے میں نے حدیث نہیں لی جو عمل کو ایمان کا حصہ نہ سمجھتا ہو یا ایمان میں کمی بیشی کا قائل نہ ہو یہ ان کی غیرت عقیدے کے لیے توحید کے لیے اور پیغمبر اسلام کی سنت کی محبت کے لیے اہل فکر سے کتنے متنفر تھے اور کتنا بوجھ تھا کہ ان کے پاس جانا ان سے علم لینا ان سے تعلق قائم کرنا ان سے محبت کرنا اس علم کی توہین اس علم کی توہین عزیز طلبا آج ہم مختلف مقاصد کے ساتھ مبتدئین سے روابط رکھتے ہیں ان سے محبتیں کرتے ہیں ان کو دعوتیں دیتے ہیں ان کی توقیر اور تعظیم کرتے ہیں ان کی اصطلاحات کو اختیار کرتے ہیں جیسی باتیں وہ کرتے ہیں ویسی باتیں کر کر کے خوش ہوتے ہیں یہ ساری باتیں اس منہجی غیرت کے خلاف یہ جنابہ ہے غیرت کا یہ سب باتیں ان کی تعظیم میں شمار ہو ان کی توقیر میں شمار ہوں اہل بدت کی تعریف میں شمار ہوں امام اجرری کتاب الشریعہ میں ایک حدیث لائے حسن سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صاحب بدعت فقد فقط على حدم الدین کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کر لے تعظیم اس کی توقیر کر لے اس شخص نے دین کی عمارت کو اٹھا دیا اس نے دین کو مسوار کر دیا تو تم تو دین کے سپاہی ہو دین کے مجاہد ہو اور تم ایسا عمل کرو جو دین کی عمارت کو اٹھا دے یہ بڑا افسوسناک عمل ہوگا منہج محدثین کے خلاف امام بخاری نے کیا درخت دیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا منہج پیش کے محدثین کا کیا طریقہ تھا اور کیا اسلوب تھا اور کتنے متنفر مطلب تھے اور دور رہنے والے صرف صارحین کی فکر عبداللہ بن عمر عمر کے آخری سمے میں نابینا ہو گئے تھے بوڑھے ہو گئے تھے ضعیف اپنے ایک شگل مجاہد کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ رکھ کے چلتے چلتے چلتے چلتے ایک مسجد میں پہنچ گئے اور زہر کی اذان کا وقت ہے موسم نے اذان دی اور اذان میں تصویب کر دی تصویر کا معنی یہ کہ اذان سے فارغ ہو کر وہیں کھڑے کھڑے لوگوں کو نماز کی دعوت دی کہ لوگوں اذان ہو چکی ہے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں دکانیں بند کر دو دعوت دی ایک اچھی دعوت ہے لیکن یہ تصویر ہے نہاری تصویب زمین اسلام کی حدیث کہ تصویر نہ جائے صرف اذان کافی اذان ہو گئی خلاص اباؤ خود بھی نماز کی تیاری کرو لوگ بھی سن کر آئیں اذان کے بعد الگ سے نماز کی دعوت دینا نہ جائے اس مسجد میں اس موسم نے تصویر کی عبداللہ عمر بڑی محنت سے بڑی کوشش سے وہاں تک پہنچے بڑھاپا ہے نابینے ہے لیکن جب یہ بات سنی سیکھ پار ہو گئے اپنے شاگرد سے کہا او خروج بنان حضرت مسجد ہمیں یہاں سے نکال کر لے جاؤ فائن نہ ہو بنا اس لیے کہ یہ بدعت ہے یا ہم نماز نہیں گے یہ بدعت یہ منہج محدثین کا سلف صالحین کا کتنی خیرت ہے دین کے لیے اور کتنا ان کا تین کی اور پیارا منہج ہے اس منہج کے آپ امین بنے اور کل جب اس عملی میدان میں آئیں گے تو یہ پیارا اور مبارک منہج آپ کے ہاتھ میں ہو کہ منہج محدثین پر قائم ہو ان کی اتباع کریں مبتدئین ان سے نفرت ان سے دوری احقاق کے حق ہو ان پر حق وعدے کرے لیکن وہ قتل کسی توقیر اور تعدین کے مستحق نہیں ان کی تاخیر اور تعدین ان کی تاریر اور یہ کوئی دین کا اصول نہیں یہ دین کے اصول کے خلاف صحیح بخاری آپ نے سب کا سب کن پڑی رحمد للہ جو بہی سے شروع ہوئی اس بھی اسی مرحض کا اظہار بدل وحی کا باب قائم کر کے اس سے آغاز کر کے کہ پورا دین اللہ کی وہی پر قائم یہی بات مستقل اور کتاب و توحید پر ختم ہوئی اس میں یہ لطیف اشارہ ہے لطیف اشارہ ہے کہ ہر عمل کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ دو چیزیں ایک اخلاص ہی نہیں ہے دوسرا عمل کے تعلق سے یقین کہ یہ عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے امام بخاری نے وہی کا باب قائم کر کے امی عمر کی حدیث ذکر کی ان نما نالم نیاد وہ ان نمال کل عمر مانوا اس میں یہ دو اشارے ہیں ایک یہ کہ ہر عمل کا جو پہلا محرک ہے وہ اخلاص ہے اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے اخلاص اگر نہ ہو اور آپ عمل شروع کر دیں تو عمل بیکار ہے بلکہ الٹا آپ کے عذاب کا سبب بن جائے گی اور اگر اخلاص ہو اور آپ وہ عمل کریں اللہ کے پیغمبر کی سنت کی بصیرت آپ کے پاس نہ ہو خلاف سنت ہے بدعت ہے تو وہ عمل بھی آپ کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے یہ ہے ابتدا ہر عمل کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ایک اخلاص نیت دوسرا عمل کرنے سے پہلے عمل کے تعلق سے یقین ہو بصیرت ہو کہ یہ عمل اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو اور جیسے کر رہا ہوں ویسے ہی اللہ کے پیغمبر نے کیا یہ عمل بھی ثابت ہے اور طریقہ عمل بھی ثابت ہے کچھ لوگ عمل کرتے ہیں لیکن طریقہ عمل اللہ کے پیغمبر ثابت نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہیں لیکن طریقہ نماز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تو عمل برباد بیکار ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نبی السلام کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی اور آپ نے کیا فرمایا پھر پڑھو یہ نماز ہوئی ہی نہیں خلاف سنت خلاف بن ہے امام محنہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات شروع میں قائم کر کے یہ اشارہ دیا ہے کہ ہر عمل کا نقطۂ آغاز دو چیزیں ہیں ایک اخلاص اخلاص نیت دوسرا اس عمل کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر کی اتباع اور اللہ کی وحی کی مطابق اور آخری عنوان آخری چیپٹر کتاب توحید ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ ایک بندے کی اول و آخر توحید حتیٰ کہ اگر وہ دین پر چل رہا ہے توحید پر قائم ہے تو اس کا خاتمہ بھی توحید پر ہو تب وہ کامیاب ہوگا ان نمبر اعمال بالخواتین اگر خاتمے میں خاتمے کے وقت کلمہ خلاف توحید زبان سے خارج ہو گیا نکل گیا تو بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو پھر پوری کوشش کرنی ہے توحید کے فہم کی اور توحید پر قائم رہنے کی اور مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے من کانا آخر کلام ہی لا دخل جن جس کو اللہ تعالیٰ آخری جو کلمہ ہے آخری بات لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق دے دے وہ جنت لیکن صرف کہنا کافی نہیں بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے مما تو ہوا یا موت اس طرح ہے کہ زبان پر کلمہ ہو اور دل میں اس کلمے کی معرفت اس کا علم بغیر علم کے نہیں ایک شخص کے پاس تصویر ہو لمبی چوڑی دس ہزار دانوں کی اور لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ پڑھ رہے مفہوم نہیں جانتا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں اللہ من بالحق بہم یا نمون یہ دو شرطیں علام بالحق ہے بہم یا نمون یہاں حق سے برابر شاہدہ الا اللہ یعنی بہم یا شہادت بھی ہو اور علم بھی ہو اور معرفت بھی ہو بغیر معرفت کے تو توحید پر قائم رہے پوری زندگی کتاب و توحید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس مکمل توحید کا ذکر اور امام بخاری نے کتنی نفیس فکر کتنی نفیس فکر جو پہلا باپ قائم کیا کتاب و توحید کا وہ کیا ہے باب دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا اللہ کی توحید کی طرف یہ باب کیا ہے اس بات میں کیا رموز ہے اس بات میں کیا علم ہے کیا پیغام ہے امام بخاری ہے اللہ کے پیغمبر کا دعوت دینا اللہ کی توحید کی طرف اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی توحید کی اسی دعوت کو لو کچھ دعوتیں مختلف لوگ دیتے ہیں متکلمین ہیں فلاسفر ہیں اہل یونان ہے جہمیاں ہیں راسبہ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو توحید کی دعوت دیتے ہیں ان میں سے کسی کی توحید کی دعوت نہیں سننی اور نہ قبول کرنی جب اللہ کے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی اور اللہ کے پیغمبر کا ہر فرمان اللہ کی بڑھی تو پھر یہ مبارک علم ہمارے پاس موجود ہے وہ دعوت دے چکے جو اللہ کی طرف سے آئی تھی اسی پر ارتقاب کیجیے اور یہ جو اہل باطل ہیں ان کی دعوتیں ان کے اتحاد ان کا علم سارا کا سارا باطل ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے توجہ بھی کیسے دی جائے ان یعنی لوگوں نے خود عقیدے بنائے کہ جہمیہ معطلا معتدلہ انہوں نے عقیدے بنائے اور بنا کر کتابوں میں لکھے ایک انسان ایک بڑے حقیر سے قطرے سے پیدا ہونے والا اللہ کے بارے میں باتیں کہے عقیدے بنائے یہ ایک انسان کی ضرورت ہے عقیدہ اور خالق کے کائنات کی صفات اس کی ذات کا تعارف یہ وہ علم ناف ہے جو اللہ نے خود اپنے پیغمبر کو دیا اور اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا اسی پر ارتقاب کی اس پہلے بات کا نقطہ یہی ہے کہ توحید کسی اور سے نہیں لینی یہ لوگ بیان کریں گے کتابیں لکھیں گے منطق جھاڑیں گے اور فلسفیانہ مشکافیاں پیش کریں گے لیکن کسی کی طرف توجہ نہیں دیں گے بلکہ علم خالص جو اللہ کے پیغمبر سے ملا جو خالص اللہ کی وحی ہے اللہ کے پیغمبر نے توحید بیان کی توحید ربوبیت توحید الوحیت توحید صفات سب بیان کر دی اسی پر اتفاق کیجیے اسی پہ اتفاق کیجیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب توحید میں بے شمار جو ہے وہ ابواب قائم کیے تراج اور قرآن و حدیث سے اللہ کی صفات کو ثابت کیا اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لانا فرض ہے اور یہ توحید کی مفتاح ہے توحید ربوبی توحید ربوبیت ان دونوں کا فہم توحید صفات پر قائم اتنا یہ اہم علم ہے اور اس اہم علم کا بڑا اجر بھی ہے ثواب بھی ہے فائدہ بھی ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو پڑھے گا یاد کرے گا اور ان کے علم کو حاصل کرے گا ان پر قائم رہے گا وہ جنتی وہ جنتی ایک شخص پورا کل ہو رہا ہے کثرت سے پڑا کرتا تھا کثرت سے حتیٰ کہ جماعت کراتا کبھی تو قرآب کا خاتمہ اسی صورت پر کرتا صحابہ نے نبی السلام یہ بات ذکر کی آپ نے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو اس نے کہا کہ انی احب مجھے مجھے سورت سے محبت ہے بولے انا سمت الرحمان اور محبت اس لیے بھی ہے کہ یہ پوری صورت اللہ کی صفات پر مشتمل ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی صفات کا علم ہے اللہ کی صفات کا علم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ خود کو خرق جنت اس سورہ کی محبت نے تمہیں جنت میں پہنچا دی یعنی سورہ اخلاص کی محبت کیوں کی کیونکہ اس سورت میں اللہ کی صفات کا بیان تو اس علم نافع نے اور اللہ رب العزت کی صفات کی محبت کے علم نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا تو اللہ رب العزت کے نام پیارے پیارے نام ان کو پڑھنا ان کا ذکر کرنا ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کرنا ان ناموں کی معرفت ان کا علم حاصل کرنا ان ناموں کے قواعد پڑھنا اور سمجھنا بڑا مبارک علم ہے اور کتاب و توحید صحیح بخاری کا ایک بڑی قوی احساس ہے صفات باری تعالیٰ کے علم کے تعلق سے جو آپ نے بھی حمد اللہ اور آخری عنوان جو ہے وہ ہے باب قول ہی ہائل مراد الماضی میں کس طرح طریقے خیال ایک باب قائم کیا اللہ کی قرآن کی ایک آیت پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم قیامت کے دن کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے عدل کا میزان موادین جمع میزان کی عدل کے میزان قائم کریں گے یہ جمع جمع کا سیدھا استعمال ہوا اس میں علماء نے بہت سی باتیں کی کسی نے لکھا کہ میزان مختلف ہوں گے متعدد ہوں گے اور کسی نے لکھا کہ یہ جمع تعدد اعمال کی بنا پر یہ تعدد موضوعات کی بنا پر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمع جو ہے یہ میزان کی تعظیم اور تفہیم کے لیے اس کی حیبت آپ کے دل میں بٹھانے کے لیے کہ قیامت کے روز ہم موازین قائم کریں میزان ایک ہی ہے لیکن میزان کی حیبت اور جو اس کا ایک مقام ہے تاکہ آپ کے دل میں راسک ہو یہ بڑا اہم اور بڑا گمبھیر موقع ہے بڑا گمبھیر موقع بڑا حساس معاملہ اس کا ہم اہتمام کریں جہاں پر نیکیوں اور گناہوں کو توڑا جائے گا میزان ایک ہی ہوگا لیکن سیگا جمع کا اس میزان کی تعلیم اور تفہیم کے لیے اس کی حیبت آپ کے دل میں ڈالنے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی نہ سمجھنا اسے یہ گھڑی کو معمولی نہیں ہے بلکہ یہ سمجھو کہ قیامت کا جو حساب و کتاب ہوگا انصاف کی خالق کے کائنات کی طرف سے فراہمی ہوگی اس کا یہ آخری مرحلہ آخری مرحلہ اس کے بعد استقرار ہے جنت کی طرف یہ جہنم کی طرف پھر سفر شروع ہوگا جنت کا یا جہنم کا حساب و کتاب کو جو آخری مرحلہ وہ بدن ہماری اس کو آپ معمولی نہ سمجھنا اس کی تعظیم اور تقسیم اور حیبت جنہوں نے بٹھانے کے لیے جمع تصدیق کا استعمال ہوا کہ ہم قیامت کے دن اعمال تولنے کے لیے میزان قائم کریں یہ میزان حق ہے امام مخیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا اس دور میں ایک فرقہ متدلہ میزان کا انکار کرتا مان صاحب نے اس کا نام نہیں لیا لیکن میزان کو ثابت کیا قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ قرآن کی آیتیں پیش کی اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میزان حق ہے اور یہ قیامت کے دن باقاعدہ ہوگا ایک ترازو جس کے دو پلڑے ہوں گے اس کی ایک نشان ہے کانٹا وطن کو درست کرنے کے لیے اور اس میزان میں تمیل بھی ہے جو پلڑا بھاری ہوگا اس کے ساتھ جھکے گا یہ میزان یعنی جو ایک ترازو کی خفائش ہے سارے کے سارے موجود ہیں لیکن متضرہ اس کا انکار کرتے تھے بخاری کا ایک مقصد مسدرا کی تردید یہ میزان حق ہے میزان حق ہے تمہارا انکار باطل ہے نصوص کا انکار دوسری تردید مقصود ہے ایک گمراہ فرقہ جبریہ کی جبریہ بندے کو مجبور ماہ سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ بندے کی ہر حرکت نیکی کی ہو بدی کی ہو وہ تقدیر جا کے مجبور ہے تقدیر کے آگے مجبور اسے بندے کا کوئی کمال نہیں نہ ہمارے سالے میں کا کمال ہے اور نہ گمراہ کے نہ گناہ کے عمل میں اس کا کوئی قصور ہے بلکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ لکھا ہوا ہے اس لکھے کہا کہ وہ مجبور ہے جبریہ کا یہ عقیدہ عقیدہ فاصلہ وہ کہتے ہیں ہوا چلتی ہے درخت کے پتے ہلتے درخت کے پتے اپنی مرضی سے نہیں ہلتے اپنے اختیار سے نہیں ہلتے انہیں کوئی چیز ہلا رہے اس طرح بندہ اگر کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں جا رہا بلکہ تقدیر میں لکھا ہے اس کی بنا پر جا رہا اور کوئی اگر شراب خانے کی طرف جا رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں جا رہا بلکہ تقدیر میں لکھا ہے اس لکھے کہا کہ مجبور ہے مجبور جا بندے کا اپنا کوئی اختیار نہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے بدن اعمال کا باب قائم کیا اس سے قبل بہت سے افواب قائم کیے جبریا کی ترمیم کے لیے اگر بندہ مجبور ہے اور نیک اور بد عمل میں بندے کے اختیار کو دخل نہیں ہے تو اس کی امال تلیں گے کیوں بدلے امال کا کیا مقصد ہے اللہ فرمانے امال کو تولیں گے تولنے کا مانا حساب ہے جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی اس کو جزائے حسنا ملے گی جس کے گناہ بھاری ہوں گے اس کو جہنم ملے گی تو پھر یہ وزن کیوں ہے اگر بندہ مجبور ہے اور جو کچھ کر رہا ہے وہ تقدیر کے آگے مجبور ہو کر کر رہے تو پھر اعمال کا تولا جانا اس کا کیا مقصد دوسرا اس کا باب کا مقصد جبریہ کی تردید ہے اور اس سے قبل بہت سے باب قائم کیے اور جو منہج حق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی تقدیر لکھی ہوئی پوری کائنات کی تقدیر لکھی ہوئی بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے تعالیٰ نے تمام خلائے کی تقریر لکھ دی اور اللہ نے جو کچھ لکھا اس کے مطابق ہو رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے اور جو بندوں کے امور ہیں ان کی دو قسم کچھ امور تو وہ ہیں جن میں بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا کتنا کھانا ہے کتنا پینا ہے کتنا جینا ہے کس نے کب پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے اس میں کسی بندے کو کوئی اختیار نہیں کھائے گا وہ جو اللہ دے گا اور جیے گا تب تک جب تک اللہ چاہے گا موت کب آئے گی جب اللہ چاہے گا ایک لمحہ نہ وہ بڑھا سکتا نہ کم کر سکتا ہر بندہ مجبور ہے لیکن جو عمل کا معاملہ ہے ایمان کا تعلق ہے کفر کا تعلق ہے اختیار حسن ہے اختیار سیاح کا معاملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے راستے دکھائے انبیاء بھیجے وہی اتاری کتابیں اتاری حق مرحج وعدے کیا اور باطل کا راستہ وعدے کیا اور بندوں کو اختیار دیا اس راہ کو چاہو منتخب کر بندوں کو اس میں اختیار اور اللہ نے فرمایا کہ جزا و سزا بھی ہوگی قیامت کا حساب قائم ہوگا اعمال کو تولیں گے تم سے پوچھا جائے گا یہ سب پوچھا جانا اعمال کا تولا جانا اللہ تعالیٰ کا آزاد بلوانا زمین سے گواہیاں دینا یہ تمام چیزیں حساب و کتاب کے لیے اس کا مقصد یہی ہے کہ بندے مجبور نہیں ہیں انہیں اختیار دیا گیا بندے جو چیز اختیار کرتے ہیں اس اختیار میں اللہ کی مشیت ہے اللہ کی مشیت ہے اب یہاں آخری نقطہ جو دقیق ہے وہ یہی ہے کہ بندہ جو چیز اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے لیکن اس کی مرضی اللہ کی مشیت کے تابع وما تشاؤن الا اللہ شاء اللہ تم جو چاہتے ہو وہ اللہ کی چاہت کے تابع وہ اللہ کی مشیت کے تابع رسول اللہ تم کا فرمان دیا کہ اے معلوم یسر الما میسر الماخلح یہ اے معلوم ہے بندے کے اختیار کو فاتح کیا گیا اور کل میسر الناخلح میں اللہ کی مشیت کو بیان کیا گیا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اب سوال یہ ہے کہ کسی بندے کے لیے خالق کے کائنات کی چاہت یہ ہو کہ وہ حق پر قائم رہے گا وہ کیوں ہے اور کسی بندے کے لیے یہ کہ وہ گمراہ ہوگا وہ کیوں ہے فلاں بندہ جنت کا اہل ہے جنت میں جائے گا اور فلاں جہنم کا اہل ہے جہنم میں جائے گا ایسا کیوں جو جنتی ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی مشیت ہے اور جو جہنمی ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی مشیت ہے جنتی جنت میں کیوں جائے گا جنتی کے لیے جنتی ہونا اللہ کی مشیت کیوں ہے اور جہنمی کے لیے جہنمی ہونا اللہ کی مشیت کیوں ہے بس یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پہنچ کر خاموش ہو جائے بس نبی اسلام کی حدیث ہے ابو داؤ چیالی میں ادا وکیرل القدر و ام سے کو جب تقدیر کی بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائے پھر خاموش ہو جاؤ یہ اللہ کا راز ہے اللہ نے اس رات پر کسی کو مسترے نہیں حتیٰ کسی نبی کو بھی نہیں کسی فرشتے کو بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ راز قیامت کے دن منکشف ہوں کہ فلاں جنت کا حل کیوں ہے اور فلاں جہنم کا حل کیوں ہے یہ تقدیر کا معاملہ اللہ کا وہ راز ہے جس سے کوئی آگاہ نہیں اب جہاں پہنچ کر باتیں کرنا گفتگو کرنا لچھے دار باتیں کرنا یہ سب کا سب گمراہی خاموشی اختیار کرنا ضروری تو ان دو فرقوں کی ترمیم یہاں مسئلہ دو فرقوں یہ آخری عنوان اس کی جو اصل جو مقصد ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے اعمال تلیں گے اور یہ بڑا ایک گمبھیر معاملہ ہے جہاں اتنا دقیق حساب ہوگا نبی اسلام کا فرمان ہے کہ حسنات اور سیاحت کو تولا جائے گا جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنتی ہے اور جس کے گناہ نیکیوں سے تو ان دو فرقوں کی ترمیم یہاں دو فرقوں تو یہ آخری عنوان اس کی جو اصل جو مقصد ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے اعمال تلیں گے اور یہ بڑا ایک گمبھیر معاملہ ہے جہاں اتنا دقیق حساب ہوگا نبی اسلام کا فرمان ہے کہ حسنات اور سیاحت کو تولا جائے گا جس شخص کی نیکیاں گناہوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنتی ہے اور جس کے گناہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے وہ تو اس کا تقاضا یہ ہے ہم خوب نیکیاں کریں خوب ہمارے سالح کریں جو نیکی سامنے آئے اس کو اللہ کی توفیق سمجھے اس کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں اس کو اختیار کریں اور اگر کوئی نیکی ضائع ہو چکی ہو اس پر ہمیں افسوس ہونا چاہیے جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو حیرا کی حدیث ہے آپ نے فرمایا تھا کہ نبی السلام کا فرمان ہے جو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اس کو ایک تیرا سوا ملے گا اور جو اس کے دفن میں شریک ہو اس کو دو تیرا اور ہمارا کہ چھوٹا سیرا بہت پہاڑ کے برابر چھوٹا راس بہت پہاڑ کے برابر ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اے علم ماں تو آدھا ہو رہا اب ہو رہا یہ کیا بیان کر کچھ پتا ہے تمہیں اتنا چھوٹا سا عمل اتنا عظیم سوال کہ بھائی کا جنازہ پڑھ لیا اور ایک تیرا سوال بہت پہاڑ کے برابر یہ ریس اللہ کے پیغمبر کی ہے ہریرا نے کہا یہ حدیث میں اللہ کے پیغمبر سے ایک بار دو بار نہیں بلکہ سات بار سنی سات بار ابن عمر کی گردن چھپ گئی اثر و کر اور فر نا فی قاری تک ابن عمر افسوس تم میں بڑے تیراز آیا کر بڑے تیراز آیا کر اہل تقوا کی علامت کہ ہم عمل کریں اور کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں لا آتا من معروف ہے صحیح نبی اسلام کی حدیث ہے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو جو نیکی سامنے آئے چھوٹی ہو بڑی ہو اسے کر گزرو اس کی اہمیت تم تم پر کب باتیں ہوگی قیامت کے دن جب آمان تو لے جائیں اور جب حساب اتنا دقیق ہوگا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر جو فرق ہوگا لیکن گناہوں کا وہ سامنے آئے اور توحید سب سے بھاری چیز ہے حدیث آپ سنتے رہتے ایک بتا چھوٹی سی پرچی کلمہ لا لائے اللہ کی ننانوے دفاتر پر بھاری ہو جائے گی مسلم احمد کی حدیث اور پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے اللہ کے نظام میں اخلاق کے حسنا سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اچھے اخلاق سے پیش آنا خندہ پیشانی سے ملنا اور ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور رات کو سو رہے ہیں اور دن کو کھا پی رہے ہیں اور میں اچھے اخلاق کی برکت سے وہ سائم اور قائم کے ثواب کو پا لیتا اور سمجھ لیتا تو اچھے اخلاق کا بڑا وزن ہے اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ میزان کی گھڑی بڑی ایک حساس گھڑی ہے اس کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور تیاری کا تقاضا یہ ہے کہ جو نیکی سامنے آئے اس کو اللہ کی توفیق سمجھتے ہوئے اس کو اختیار کریں ہر نیکی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں کیونکہ یہاں نیکی اور گناہوں کا بدل ہوتا ہے تو یہ میزان اس کی دلیل کیا ہے ایک تو اللہ کا فرمان کہ ہم قیامت کے عدل کا میزان قائم کریں دوسرا پیغمبر اسلام کے عظیم جو اس امت کے عظیم محدث ابو حریرا اللہ عنہ کی روایت سے ابو حریرا کی روایت ابو رضی عنہ نبی اسلام کے عظیم صحابی ہمیں ان سے محبت اس محبت کا ایک ثبوت یہ ہے کہ یہ ادارہ جامع ابو حریرا کے نام سے ابو حریرا کے نام سے ہماری جماعت میں بیس کے ملازم صاحب کو ملے پاکستان میں پاکستان بھر میں مختلف علاقوں میں ہم نے مدارس دیکھے جن کا نام مدرسہ بھی ہو رہا یہ اس صحابی سے محبت کی ہے ابو حیرا سے محبت کرنے والے صرف اہل حدیث یہ ہمارے لیے ایک قابل فخر فرمایا قابل فخر فرمایا ابو حیرا سے محبت کرنے والے اہل الحدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام کی ابو حیرا اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ یار دعا کرے اللہ مجھے اور میری والدہ کو لوگوں کا محبوب بنا مجھے اور میری والدہ کو لوگوں کا محبوب بنا رسول اللہ تو بات صرف میں سمیٹ دیتا ہوں وقت کافی ہو چکا یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے ابو حرا نبی السلام کے پاس آئے اور آ کر یہ درخواست کی یہ استدعا کی کہ آپ دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ مجھے اور میری والدہ کو لوگوں کا محبوب بنا دیا تو آپ نے کیا دعا کی وہ دعا کے الفاظ بڑے قابل قبر فرمایا کہ اللہ ابدا کا ہاتھ ہے وہ اما ہو الا عباد اے اللہ اپنے اس بندے کو اور اس کی والدہ کو محبوب بنا دے اپنے مومن بندوں کا اپنے مومن بندوں کا اس سے کیا معلوم ہو ابو حریرا کی محبت یہ علامت ایمان جو مومن ہوگا وہ ان سے محبت کرے گا جو ان سے محبت نہیں کرے گا اس کا ایمان مشکوک ہے اور ہم دل ابو حریرا سے صحیح معنی میں محبت کا حق ادا کرنے والے عہد الحدیث جو اس اس بنیاد پر کہ نبیر اسلام کے صحابی یمن سے آئے تھے اور نبیر اسلام کی خدمت میں آ گئے اس کے بعد اپنا گھر اپنی قوم اپنی بستی شہر ہر چیز کو بھول گئے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے اور ایسی صحبت اختیار کی کبھی آپ کو چھوڑا نہیں سفر و حضر میں ساتھ رہے اور پیغمبر اسلام کی احادیث سننے کے مشتاق اور حریث حتیٰ کہ کھانے کی ہوش نہ رہتی بعض اوقات شدت جو اور بھوک کی بنا پر بے ہوش ہو جاتے لوگ سمجھتے مجنو ہیں حالانکہ صرف بھوک ہی جو ہے وہ غشی ہوتی لیکن نبی اسلام کی چوکٹ پر پڑے رہتے حدیثیں سنتے دیکھ پانچ ہزار پانچ سو پچہتر حدیث آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی یہ ایک عظیم ذخیرہ ہے جس میں تمام فقی افواد اعتقادی مسائل کی حدیث ہے اور بڑی عظیم حدیث ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی تھا رہی تو من ہر سے کا حدیث اب وہ تم حدیث کے بڑے حریث ہو حدیث کی طلب کے بڑے مشتاق ہو ہر وقت تم پر یہ حرف قائم رہتی اس بنا پر ہمیں ان سے محبت ہے اور پیغمبر اسلام کی دعا بھی ہے کہ یا اللہ اپنے مومن بندوں کا انہیں محبوب بنا دے باقی کوئی ان کو غیر فقی کہتے جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں منکرین کے حدیث ان کی ان تمام کی یغار کا جو مرکز ہے وہ ہے رہے مستقل یقین ان پر برستے کوئی آہل سننا کا دعویٰ کرنے والے یہ کہتے ہیں وہ غیر فقی ان سے سچی محبت کرنے والے بھی ہم دل آہد حدیث ہیں ان کے طریق سے یہ روایت مردی ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان کالی مسانی دو کلمے دو کلمے ان کی تین شانیں بیان ہوئیں ایک یہ کہ حبیبانی الرحمان وہ رحمان کو بڑے پیارے لگتے ہیں بڑے محبوب ہیں اور پسان السان زبان پر ہلکے ہیں اور فقیر فی المیزان اللہ کے میزان میں بھاری ہوں یہ مطابقت ہے باپ کی اللہ کے نظام میں فاری ہونے کا مانا یہ کہ ان کرمات کا وزن ہوگا اور یہ کرمات تو لیں گے اللہ ان کو تو لے گا وزن اعمال کے تعلق سے اور بھی بہت سی حادیث ہیں بہت سے نصوص ہیں مگر امام بخاری نے اس حدیث کا جو ہے وہ انتخاب کیوں کیا اس لیے کہ یہ جو یہ کلمتان مسان یہ دو کلمے یہ اللہ کے نظام میں تلیں گے ان کے تلنے کا معنی یہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ بندے کا اپنا فیل ہے افواج اور احباج مخلوق ہے یہ ایک بڑا ایک مارک تمہارا مسئلہ تھا ایک علمی مسئلہ اس دور میں اختلاف تھا لیکن راج قول یہی تھا کہ بندے جو ذکر کرتے ہیں وہ وہ اللہ کا کلام ہے قرآن پڑھتے ہیں وہ وہ اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی صفت ہے لیکن بندے کا پڑھنا بندے کا اپنا عمل ہے اس لحاظ سے کیونکہ بندے کا عمل ہے بندے کا وہ اپنا قصبر مخلوق ہے تبھی تو اللہ کی مزاح میں تلے گا اور اس کا بدل ہوگا یہ راج موقف کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کا جو ہے وہ انتخاب کیا تو تین اس کی خفائش ان دو کلمات کی ایک اللہ کو پیارے ہیں دوسرا میزان میں بھاری ہوں گے اور زبان پر ہلکے ہوں گے ایک چیز زبان پہ آسان ہو ہلکی ہو اور اللہ کے میزان پر بھاری ہو یہ اس چیز کی بڑی اونچی شان ہے اور بڑی فضیلت ہے اور اس کا سہل اور آسان ہونا بھی ایک فضیلت ہے کیونکہ جو چیز اللہ آسان بناتا ہے اور اس کا حصول سہل بناتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے یہ بندوں کی ضرورت ہے ہر ایک کی ضرورت ہے جیسے پانی ہر ایک کی ضرورت ہے اس کا حصول آسان ہے زمین میں ہر مقام پر پانی موجود آسانی حاصل کر سکتے ہوا سب کی ضرورت ہے ہوا خریدی نہیں جاتی ہر مقام پر موجود ہے غریب کو میسر ہے امیر کو میسر ہے اس کا معنی یہ سب کی ضرورت ہے اس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ اور یہ دو کلمے اللہ کا اس کو آسان بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کی ضرورت ہے سب اس کو پڑھیں اور اس عقیدے کو حاصل کریں یہ دو کلمے زبان پر ہلکے اللہ کو پیارے اور قیامت کے روز اللہ کے میدان میں بھاری ہوں گے وہ کلمات کیا ہے سبحان اللہ ہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ اور ہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ اور اللہ پاک ہے جو بڑی بات ہے عظیم ذات ہے یہ دو کلمے پوری توحید کی اثاث کیونکہ توحید جو اللہ کی صفات ہے وہ دو طرح کی ہے ایک وہ صفات جو اللہ کے لیے ثابت ہے صفات صبوفیہ جو صفات کمار ہے دوسری وہ صفات جن کے اللہ سے نبی ہے جو صفات نفس ہے اور سبحان اللہ صفات نبی کا ترجمان ہے وہ بھی ہم بھی صفات کمال کا ترجمان پوری صفات کا یہ محور یہ کریں اللہ تعالیٰ ہر سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو موت آئے گی وہ عدل سے ہے ابد تک ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر چیز پر قادر ہے اور وہ بحمد ہی پوری جو تعریف ہے اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف الحمدللہ للہ العالمین عالمین یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے اس میں کیا ہے کہ ہر صفات کمال اللہ کے لیے ثابت ہے جب وہ ہر تعریف کا مستحق ہے تو ہر صفات کمال اسی کے لیے ایسان استقراک کی ہر تعریف کا مستحق ہے تو پھر تمام صفات کمال کا تو مستحق ہے یہ دو قلم چھوٹے سے لیکن اس میں توحید کے خزانے موجود ہیں اور صفات کے علم کے خزانے موجود ہیں اگر ہم ان کا ادراک کریں ان کو پڑھیں ان کو سمجھیں تو یقیناً یہ دو قلم بڑے بابرکت بڑے ہیں اور یہ فضیلتیں حاصل ہوں گی اللہ کو پیارے زبان کے ہلکے اور اللہ کے میدان میں بھاری ہوں گے اللہ کے پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے سبحان اللہ میں ہی جوشد دن میں سو بار پڑھ لے اللہ تعالیٰ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ گے معاف کر دے گا معاف کر دے گا اور ایک حدیث میں جب اللہ کے راج پر گئے ابراہیم علیہ السلام سے ملے انہوں نے کیا فرما ابراہیم اپنی امت میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دے کہ جنت کا پانی بڑا عمدہ ہے مٹی بڑی میٹھی بڑی عمدہ ہے بڑی قیمتی مٹی ہے اور پانی بڑا میٹھا لیکن جنت چٹکل میدان آپ کی سے کہہ دینا کہ جنت میں پودے لگاؤ کثرت سے پودے لگاؤ جنت کے پودے کیا ہیں سبحان اللہ پڑھنا الحمد للہ پڑھنا سبحان اللہ کہو گے ایک پودا لگ جائے الحمد للہ کہو گے ایک پودا اور لگ جائے تو یہ کلمات جنت کا گراس ہے آپ کے جنت کے باغات میں اضافہ کرنے والے اور پیغمبر اسلام کی ایک اور حدیث ہے لانا خول سبحان اللہ الحمد للہ بلائے الحمد ولہ اکبر احب طلعت علیہ الشمس ایک بار میں کہہ دوں سبحان اللہ الحمد للہ بلائے الحمد اللہ ولہ اکبر ایک بار یہ چار کرنے کہہ دوں فرمایا کہ یہ ہر اس چیز سے قیمتی ہے جس جس چیز پر سورج کی دھوپ جاتی اور سورج کی دھوپ کہاں کہاں جاتی ہمیں علم بھی نہیں فرمایا کہ پوری کائنات سے دن ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے بڑی شان ہے اسی لیے کہ توحید صفات کا یہ محور سبحان اللہ یہ ترجمان اور اثاث ہے صفات سلبیہ کہ اللہ رب ہر نقص سے پاک ہر عیب سے پاک ہے ہر شریک سے پاک ہے دے ہی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے تمام صفات کمال ان کا اللہ مستحق ہے اور تمام صفات نقص اللہ ان سے پاک ہے سبحان اللہ ہم دے اس عقیدے کا اظہار اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کا فہم عطا فرما دے عمل صالح سے محبت عطا فرما دے علم نافع عطا فرمائے یہ مدارس جو حفاظت دین کا قلعہ ہے اگر یہ مدارس نہ ہو تو علم ضائع ہو جائے یقین کر لیجیے صحیح بخاری کون پڑے گا پھر کون پڑے گا صحیح بخاری صحیح مسلم کون پڑے گا جو آپ کی سرکاری جامعات ہیں ان کا سبھی نصاب پورے سال میں سو سو حدیثیں یہاں ایک سال میں سیاستہ پڑتا ہے تقریباً پچیس ہزار حدیثیں پڑتا ہے پچیس ہزار پچیس ہزار اتنا بڑا سرمایہ وہ اپنے اساتذہ سے پڑتا ہے سیاست کا اور اگر اس میں آپ کا تعاون شامل ہے اور آپ کا اشتراک شامل ہے تو یہ پچیس ہزار حدیثیں ایک ایک حرف صدقہ جاریہ ہوتا ہے یقین سے یہ بات نوٹ کر لو کہ آپ کا سب سے قیمتی عمل آج کے دور میں مدارس ان کو قائم کرنا سرپرستی کرنا پڑھنا پڑھانا بچوں کو اس میں داخل کرنا تاکہ وہ اس علم کے زیور سے آراستہ ہوں اللہ ان مدارس کو قائم دے مطلب عمر کا قول تھا کہ اردو عالم او متعلمن او بڑا اللہ تک ان تعالی کا یہ عالم بن کر رہو یا طالب علم بن کر رہو یا مستمع بن کر رہو یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم مدرسے میں آ جاؤ پڑھو اپنے مشاعر سے یا مستبے ایسا شخص جس کو علماء سے محبت ہو علماء کے پاس بیٹھے مجلس میں بیٹھے دروس سنے ان سے علمی استفادہ کرے فرمائے ان تین میں سے ایک بن جاؤ اور ایک قول ایک اور محدث کا اس میں ایک چوتھی چیز بھی ہے او محفن کہ ان سے محبت کرنے والا بن جاؤ ان کا خادم بن جاؤ بڑا تک راویہ اس کے علاوہ کچھ نہ بننا لے ورنہ برباد ہو جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ تمہاری عافیت تمام سعادت اس علم کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں ہے اللہ تعالیٰ ان مشاہد کو ان طلباء کو قائم و دائم رکھے علم کی سرپرستی قائم رہے اور اہل خیر جو اس سے منسلک ہیں اور مشتاق ہیں مخلص ہیں محب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قائم و دائم رکھے ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے اور ان تمام ساتھیوں کی جو علماء اور طلبہ اور تمام مخلصین اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں ان کی صحتوں میں ان کے مال میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے جن کی جہود اور مسائل سے مدارس قائم ہیں علم سرپرستی ہو رہی ہے اور کام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں علم نافع عطا فرمائے اپنی وہی پر ارتقاب کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں بدعت کی تفنید کرنے والا بنا دے سنت کا احساس کرنے والا کہ سنت کے جھنڈے قائم کرے اور بدعات کا رد کریں جو سب سے پاکیزہ اور بہترین عمل ہے یہ تمیمی ماملک استاد ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اہل بدعت کا رد جو ہے جہاد فیس ملت افضل امام حمیدی سے پوچھا گیا ایک طرف بدعتی ہو ایک طرف کافر ہو کافر کو مارے پہلے یا بدعتی کی تردید کرے فرمایا کہ پہلے بدعتی کا رد کرو تاکہ دین تخلیق سے بچ جائے دین تخلیق سے بچ جائے اور دین ختم ہونے سے بچ جائے اور دین پاکیزہ ہو خالص ہو تو یہ علماء کا کردار بڑا قیمتی ہے اللہ اس کو قائم و دائم رکھے اقول قولی حاضر وصف اللہ علی ولکم الحمد للہ